خلاف سنت امور کا بیان نمبر ایک کھڑے ہو کر کھانا نمبر دو بائیں ہاتھ سے کھانا یا پینا نمبر تین میز یا ٹیبل پر کھانا نمبر چار کرسی پر کھانا نمبر پانچ جوتے پہن کر کھانا کھانا نمبر چھ رکابی میں سالن وغیرہ اتنی مقدار میں چھوڑ دینا جو دوسرے کے استعمال میں بھی نہ آ سکے وضاحت آج کل لوگ بوتل پی کر یا چائے پی کر ایک آدھ دودھ چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح کھانے کی اشیاء بھی ذرا سی مقدار بچا کر ضائع کر دیتے ہیں یہ نعمتوں کی ناقدری اور سنت کے خلاف ورزی ہے نمبر سات تیز گرم کھانا وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیز گرم کھانے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ معتدل ہو جائے البتہ چائے اس ممانعت سے مستثنا ہے کیونکہ اس کا گرم ہی پینا نافع ہے نمبر آٹھ غڑ غڑ پینا نمبر نو برتن میں پھوک مارنا نمبر دس برتن میں سانس لینا نمبر گیارہ سونے چاندی کے برتن میں پینا نمبر بارہ بالوں کو خشک اور پرگندہ رکھنا نمبر تیرہ فاخرانہ لباس پہننا نمبر چودہ باریک لباس پہننا نمبر پندرہ پیٹ کے بل سونا نمبر سولہ مکان میں تنہا سونا نمبر سترہ خطرے کی جگہ سونا مثلا منڈیر کی چھت پر سونا نمبر اٹھارہ آلودگی ہاتھوں کو دھوئے بغیر کھانا پینا نمبر انیس ممنوع اوقات میں یعنی نماز فجر کے بعد سورج شروع ہونے تک اثر کے بعد اور مغرب کے بعد سونا اللہ یہ کہ معذور یا مریض ہو نمبر بیس انگریزی بال رکھنا نمبر اکیس مصنون مقدار سے زائد بڑے بال رکھنا نمبر بائیس مصنوعی بال لگانا نمبر تیئیس کھیل کے لیے پرندے پالنا نمبر چونتیس خطوط و مراسلات میں بسم اللہ کی جگہ سیون ایٹ سکس لکھنا نمبر پچیس جمعے کے دن امام کے خطے کے لیے ممبر پر آ جانے کے بعد بات چیت کرنا نمبر چھبیس ہمیشہ ننگے پاؤں چلنا وضاحت کبھی کبھار ننگے پاؤں چلنا سنت ہے بلکہ حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے لیکن ہمیشہ ننگے پاؤں چلنے کی عادت بنا لینا ممنوع اور خلاف سنت ہے نمبر ستائیس پیشاب پخانے میں دایاں ہاتھ استعمال کرنا نمبر اٹھائیس راستے میں پیشاب کرنا نمبر انتیس نہر کے کنارے یا سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرنا نمبر تیس غسل خانے میں پیشاب کرنا نمبر اکتیس ہوا کے رخ پر پیشاب کرنا نمبر بتیس کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نمبر تینتیس پیشاب پخانے کے وقت بات کرنا نمبر چونتیس پیشاب کے وقت سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا نمبر پینتیس کسی سوراخ میں پیشاب کرنا نمبر چھتیس نماز مغرب میں اذان و جماعت کے درمیان فاصلہ کرنا نمبر سینتیس چلتے وقت ادھر ادھر دیکھنا نمبر اڑتیس اقامت کے دوران ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا نمبر انتالیس بد پالی لینا وضاحت مثلاً سفر میں جاتے وقت اگر گیدڑ راستے سے گزر جائے تو اس دن سفر نہ کرنا بلکہ کسی اور دن سفر کرنا صبح کے وقت بندر کے نام لینے کو برا سمجھنا اور کسی آدمی یا جگہ کو منحوس سمجھنا اسی طرح یہ کہنا کہ اس مکان کی نحوست کی وجہ سے ہمیں یہ بیماری یا نقصان ہوا یہ سب باتیں من گھڑت اور بے اصل ہیں نمبر چالیس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا نمبر اکتالیس دائیں ہاتھ سے جوتا پکڑنا نمبر بیالیس نماز عشاء کے بعد بیٹھ کر قصہ گوئی کرنا وضاحت اگر دینی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے یا نصیحت کی باتیں کی جائیں یا انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کی ذکر کیا جائے یعنی ان کے دین کے استقامت کے لیے ایسے واقعات سنائے جائیں جن سے دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو تو کچھ حج نہیں اسی طرح اگر کاریگر اپنا کام کرے تو بھی حج نہیں بہوالا شمائل کبرا مسلم مجمع زوائد کنز مال بخاری و مسلم مشقہ شریف مستند احمد سنن ابن ماجہ سنن ابی داود ابن شیبہ